بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح اسم ربک الاعلی اے پیغمبر اپنے پروردگار عالیشان کے نام کی تسبیح کرو خلق جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا قدر اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اخرج اور جس نے چارہ اگایا فجعله پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا فلا کو اے نبی ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کر لے گا ويتجنبها الأشقى اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا الذي يصلى النار الكبرى جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا قد افلح من تزكى بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ان لفی الصحف یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں